اور اس کے برا بن عاصب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو برا ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ انی اسلم تو وجہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا فوز تو اور اللہ میں نے اپنے سارے کام آپ کے حوالے کر دیے جو کام ہوئے ہیں جو نہیں ہوئے اب خدایا میں سوتا ہوں یہ سب چیزیں تیرے حوالے ظاہری والری اور اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا آپ کو اپنا ماوا اور ملجا ٹھہرا دیا رغبتاً و رحبتاً الیک اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے خدایا تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے تیری تیری پسندیدہ چیزوں کی خواہش کرتے ہوئے لا ملجا ولا منجا کا اللہ الیک اللہ تیری گرفت سے تیرے عذاب سے بچانے والا اور اللہ ان چیزوں سے نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں اور سو رہا ہوں تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ آمن تو بھی کتاب ایک انزلتا اللہ اس کتاب پر ایمان لایا اس قرآن پہ جو آپ نے نازل کی وہ نبی اکلزی ارسلتا اور اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسے تو نے بھیجا ہے مسلم کی روایت میں یہ لفظ آئے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس برا اس کے بعد کبھی کسی سے با کوئی بات نہیں کرنی بس چپ ہو جاؤ سو جاؤ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا کہ اس دعا کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی یہ اصل ہے ان تمام چیزوں کی جو بعض رات کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ پڑھنا ہے اور اس میں کسی سے بات نہیں کرنی اس کی اصل اسی حدیث سے ثابت ہوتی اور آپ نے فرمایا بارہ اگر تمہیں اس کے بعد موت آ گئی رات کو تو متا الفطرہ ایمان کی موت مرو گی بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سوتے میں موت آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو کم سے کم ایمان کی حالت میں تو دنیا سے گیا کم سے کم تو بات کہنے کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ وہ اپنا ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے سکھائی ہیں اور بتلایا ہے کہ یوں اللہ سے پناہ مانگا کرو